بسم الله الرحمن الرحيم شروع اللہ تعالیٰ کا نانال جڑو بے با مہربان مجرے مالو ہے الف لام را كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد یہ ایک کتاب ہے جڑی ہونے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھارا در نازل کی ہے تجھے تم لوکانا ان کا رب کا حکم نال یعنی ریاں تے کٹ گئے لو ملیاں میں یعنی غالب تے صفتہ نالا خدا کا رستہ در لیا میں الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وويل للكافرين من عذاب شديد وہی اللہ ہے کہ جو کچھ اسمانہ ماں تو جو کچھ زمین ماں ہے سارو اس سے وہ ہے تو کافروں واسطے ایک ڈاڑا عذاب کی تباہی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 کو نجات دیتی وہ تونہ مجھ پیڑو عذاب دے رہا تھا وہ تھارم بچہ نہ لال کر چھوڑے تھا تے تھاری عورتاں زندی رہن دیں تھا اور اس میں تھارا رب کی طرفوں تگڑی آزمائش تھی وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِن كَفَرْتُمْ وَلَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ تو چیتو کرو جس ویلے تو انہوں تھارا رب نے دس دیتو تھو کہ جے تم شکر کریں گا تم تو اور نعمت دیوں گو تو جے کرے تم نہ شکری کریں گا تم میرو عذاب بڑو سخت ہے وقال موسى إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن ان اللہ لغنی حمید تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا جے کدے تم روئے زمین کا سارا لوگ ناشکری کریں گا تم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 چیز نے بالکل انکاریاں جیڑی دے گئے تم چلایا گیا ہے تو جس چیز در تم ہونا بلا میں اس در ہونا اس شک ہے بشر مثلنا تريدون أن تفدونا عما كان يعبد آباؤنا فأتونا بسلطان مبين ان نمبر پیغمبرہ نے کیوں کیوں اللہ تعالیٰ کا بارہ میں متوڑوں شک ہے جڑو اسمانہ وہ زمین کو پیدا کرنا لو ہے وہ بلاوے تاں تاج تھارا گناہ بخش چھوڑے تے تونا ایک مہین وقت توڑی مولت دے دیے انہاں لوکاں نے تم تے چھڑا ماری طرح گا آدمی ہی ہیں تم تے یہی چاہے جہاں جی تم ہونا انہاں کی عبادت کرن تے ڈک چھوڑے جنہاں کی عبادت مارا باپ دادا کرے میں تھا بس تم ہونا کوئی صاف موجود دسو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 دیتی ہے کہ تم ہونا جیڑی تکلیف دے رہے آئیں ہم انہوں پر ضرور صبر کروں گا تو پروسو کرن آڑانا بس اللہ تعالیٰ کی ذات پر پروسو کرنے لوڑیے وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين کافر نے اپنا رسولا نہ کیوں جی یا تے ہم تونا اپنا ملک تے باہر کٹ چھوڑوں گا یا پھر تونا مارا مذہب میں آ جانو پائے گو تا رسولا در ہن اگر رب نے وہی کی جی ہم ضرور ظالمانہ ہلاک کر دیں گا وَلَنُسْكِنَنَّكُمُ الْأَرْضَ مِن بَعْدِهِمْ ذَلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِي وَخَافَ وَعِيدِ کہ ہم انہوں کے بعد تونہ اس زمین میں بسا دیں گا یو وعدو ہر اس بندہ واسطہ ہے جڑو میرے روبرو کھڑا ہونتے ڈریں نالے میری درد وہ خوف رکھیں وَاسْتَفْتَحُوا وَخَابَ كُلُّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ تو انہوں نے فیصلو منگیو اور ہر ایک غرور کرنا لو دین وہ دشمن نامراد ہو گیو وَيُسْقَى مِن مَّا إِن صَدِي اگے دوزخ ہے تو اس نے کچلا ہوا پانی نو جائے گو ولا الموت من اگ وما هو یہ ومن ورائه عذاب میں جسنا وہ کھوٹ کھوٹ کر کے پیا وہ دسنگا تے ٹال نہیں سکتے اور موت اس پر ہر پاس تے آوے گی ور وہ مر نہیں سکتے تو اس کا کہ اور تگڑو عذاب ہے گو مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعيد جنا لوکاں نے اپنا رب نال کفر کیو انہاں دا عملاں دی مثال اس طرح ہے جس طرح سچی جس نا چکھڑ پھانڈا ہلے تیڑے آواز تیزی نال اڑا لے جائیں انہاں نا اپنی کمائی وچوں کچھ بھی نہیں تھا سے یہی तक دوزخی گمرائی ہے ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض بالحق إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز یہی دور کی گمراہی ہے کیوں تو دیکھ تو نہیں جی اللہ تعالیٰ نے اسمانہ نہ تو زمین نہ برحق پیدا کی ہوئے جے کدے وہ چاہے تا تم سارا نہ فنا کر دیا تو وہ ایک نوی مخلوق لے آوے اور ایسو کرنوں اللہ تعالیٰ واسطے کچھ بھی اوکھو نہیں وبرزوا لله جميعا فقال الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم يغنون عنا من عذاب الله من شيء قالوا لو هدانا الله لهديناكم سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص تسارا لوگ اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش بھیں گا پھر لسا لوگ انہا لوگ کا نکیں گا جڑا دنیا میں بڑا بنے تھا یہ ہم دنیا میں تھارے پچھے چلا ہوا تھا پھر کیوں تم ات اللہ کا عذاب پچھوں مارا بروں کچھ عذاب ہٹا سکے ویکیں گا کہ جے اللہ تعالیٰ ہونا کوئی رستو دستو تا ہم توڑا بھی دستا ہون مارا واسطے برابر ہیں پہمیں توائی پہمیں توائی پاریا کروں تے پویں صبر کراں مارا واسطے نستنگی کا جگہ تے ہے ہی نہیں وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشغلتمون من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم تو جس وقت سارو فیصلو ہو جائے گو پھر شیطان کہے گو بے شک اللہ تعالیٰ نے تھارا نال وعدو کیو تھو بالکل برحق وعدو تے میں بھی وعدو کیو تھو پھر میں تھارا نال وعدہ خلافی کی اور میرو تھارا زور تے ہی نہیں بس میں در تے میری گل مان لی لہذا تم منہ الزام یعنی دوست نہ دیو بلکہ الزام تم اپنا آپ نہ ہی دیو آج نہ تے ہوں تھاری فریاد سن سکوں تے نہ تم میری فریاد سن سکیں ہوں تے آپ اس نے ابزار ہوں جے تم منہ اس نے پہنا خدا کو شریک بنا میں تھا بلا شبہ ظالم واسطے دکھ دینا لو عذاب ہے وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها بإذن ربهم تحيتهم فيها سلام تو جیڑا لوگ ایمان لے آیا نالے انہوں نے چنگا عمل کیا وے اسم باغوں میں داخل کیا جائے گا جن کے ہٹ نہر بکتی اپنا رب کا حکم نال سدا گا جت انہوں کی آپسی ملاقات بولب سلام بے گو ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة طيبة كشجرة نصلها ثابت وفرعها في السماء کیوں تو نے دیکھیو نہیں جی اللہ تعالیٰ نے پاک کلمہ کی مثال کتنی سونی بیان فرمائی ہے یہ جی وہ ایک پاک بوٹا رو ہے جس کی جڑ ڈاڑی ہے تو اس کی ڈاڑی اسمان توڑی پجی ہوئی ہے تو کی اکلہا کل حین بی ربها ویغرب اللہ الامثال للناس لعلهم لعلہم وہ اپنا رب کا حکم نال ہر ویلے اپنا میوہ دے تے اللہ تعالی لوکاں واسطے اس گلوں مثال بیان فرماویں تاں وہ نصیحت حاصل کریں ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار گندی گل کی مثال اس ایک مند بوٹا جسی ہے جڑو زمین کے اوپروں اوپروں ہی پٹ دیتو جائے اس نے ذریعہ مضبوطی نہ ہوئے يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة وَيُضِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءَ اللہ تعالیٰ ایمان آلنگا دل نہ پکی گل نال مضبوط رکھے دنیا کی زندگی مامی تا آخرت مامی تا ظالمان اللہ تعالیٰ تپلا رکھے اور اللہ تعالیٰ جو چاہے سو کرے ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار کیوں تو نے بھی لوگ نہیں تکیا جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی نعمت کے بدلے کفر کیو تا اپنی قوم بربادی کا کارمہ لے بچائی جہنم جهنم يصلونها وبئس القرار یعنی يعني جہنم جس میں وہ سارا جا بڑھیں گا تباہ رین کی مجھ پہنی جگہ ہے وَجَعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا لِيُضِلُّوا عَنْ سَبِيلِهِ قُلْ تَمَتَّعُوا فَإِنَّ مَصِيرَكُمْ إِلَى النار تے انہاں لوکاں نے اللہ تعالی کا شریک بنا لیا ہے تاکہ وہ لوکاں اللہ کا رستہ تے گمراہ کریں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم فرما دیو جے چار تیڑا عیش کر لیو کر تونے یقیناً دوزخ میں جانوں ہیں قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا سرا وعلانية وعلانية من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم میرا ایمان عالم بندہ نہ فرما دیو جو نماز کی پابندی کرے تو انہوں نے جو کچھ دیتو ہوا ہے اس بچوں اولے بھی تب باندھے بھی اللہ تعالیٰ کا رستہ میں خرچ کریں اس تو پہلا کہ وہ تیاڑو آ جائے جس میں نہ لین دین وے گو نہ دوستی کم آوے گی اللہ الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار اللہ وہ ہے جس نے اللہ وہ ہے جس نے اسمانانا تا زمین نہ پیدا کیو ہے تا اس نے اسمانا تے بدل بر آئیو پھر اس نال تھارا کھان واسطے میوہ پیدا کر دیتا تا اس نے کشتیاں نہ تھارا قبضہ میں کر دیتو تا جے وہ خدا تعالیٰ کا حکم نال سمندرہ میں چلیں تا اس نے نیرانا تھاری پگج میں کر دیتو تا اس نے دین تا چند نہ تھارا واسطے کم ملا چھوڑے ہوئے کہ برابر چلتا ہی رہے <coughs> رات اور تیاری نامی تھارا کم واسطے رات اور تیاری نامی تھارا واسطے کم ملا ہوئے نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ الْإِنسَانَ الإنسان لظلوم كفار تو اس نے تونا ہر اس چیز بچوں دیتو جیڑی تونے منگی تو جے کدے تم اللہ تعالیٰ کی نعمتہ نہ شمار کر لگیں تا تم شمار نہیں کر سکتا انسان واقعی بڑو نہ انصاف تو بڑو ہی نہ شکرو ہے وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ جَعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامِ تو چیتو کرو جس بلا ابراہیم علیہ السلام نے دعا منگی تھی ربا تو اس شہر مکہ نا امن علو شہر بنا دے تو منہ اور میری علادنہ اس گند سے بچا رکھیے جہاں ہم بتوں کی عبادت کرن لگ جاؤں رب انہن اغلل کثیرا من الناس فمن تبعنی فإنه منی ومن عصانی فإنك غفور رحیم اے میرا رب انہاں بتاں نے مجھ سارا لوگ گمراہ کر چھوڑے آئے لہذا جڑو میرا رستہ پر چلے وہ وہ تو میرو ہے تو جڑو میرو کڑو نہ مننے پھر تو تے یقین بڑو پشچن ہارو مجھ مہربان ہے ربنا انی اسکن يأتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون اے مارے ربا میں اپنی اولاد نو ایک اسا مدان ماں جت کا چیز پیدا نہیں ہوتی تیرا معزز گھر کو لے آن بسائے ہوئے اے مارے رب تانجے بے نماز قائم کریں لہذا تو لوکاں دلانا ان اندر موڑ دے تو انہوں نے کو رزق عطا فرما تے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 بخشش کر دئیے جد لیکھو وے وہ ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون انما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الابصار تو یہ ظالم لوگ جو کچھ کر رہے ہیں تم اللہ تعالیٰ نہ اس نے بے خبر بالکل نہ سمجھیو انہوں نے تو وہ بس اس جڑا واسطے ٹھل دے رہے ہوئے جس جڑا آنا ٹڈیا ہی رہ جائے گا مطعین مقنعی روسهم لا يرتد الیہم قوفهم وَأَفْئِدَتُهُمْ هَوَاءَ وہ اپنا سر افرچا گئے دو سٹ دوڑ رہا ہوں گا نجب دعوتك ونتبع الرسل أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تم لوکن اس جڑا تے ڈراؤ جس جڑا انور عذاب آ جائے گو پھر ظالم لوگ کہیں گا اے مارے ربا تو آنا تھوڑی جی مولت تھوڑی جی مدت واسطے اور مولت دے شوڑ ہم تیرو کیوں من لیاں گا تو ہم تیرا رسولا کی پیر بھی کریں گا کیوں تو نے اس میں پہلا قسم نہیں کی تھی جی تو نے دنیا دے کدھر جانو ہی نہیں وَسَكَنْتُمْ تاؤنے تاؤنا سمجھان وقت مثال بھی بیان کی تھی وَقَدْ مَكَرُوا مَكْرَهُمْ عِنْدَ اللَّهِ مَكْرُهُمْ وَإِن كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالِ تو یقیناً انہوں نے بڑی بڑی چال چلی اور انہوں نے یہ ساری چال اللہ تعالیٰ کے سامنے تھی تے واقعی انہوں نے چال تھی بھی اسی کہ اس انہوں نے پہاڑ بھی اپنی جگہ تے ٹل جاتا فلا تحسبن اللہ مخلف وعده رسله ان اللہ عزیز ذو انتقام تو واقعی انہوں کی چال تھی بھی اسی کہ انہوں نال پہاڑ بھی اپنی جگہ تے حل جاتا تے تم اللہ تعالیٰ نا اپنا رسول نال وعدہ خلافی کرنالو نہ سمجھیو بے شک اللہ تعالیٰ زبردست ہے بدلو لے نالو ہے یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات وبرزو للہ الواحد القحار جس جڑا یا زمین دوجی زمین نال بٹا دیتی جائے گی تو اسمان میں بٹا دیتا جائیں گا تو سارا ایک اللہ کی بارگامہ پیش بھیں گا جڑو زبردست ہے وَتَرَ الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ مُقَوَّنِينَ فِي الْأَصْحَابِ تو تم اس دیڑا مجرمانہ دیکھیں گا کہ وہ سنگلہ میں جکڑیا ہوا بھیں گا سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار انہوں کی کڑتی گندک کی یعنی چیڑ کا تیل کی مہنگی اگ انہوں کا چہرہ نہ كُلَّ نَفْسٍ كسبت ان اللہ سریع الحساب اللہ تعالیٰ ہر شخص نہ اس کا کیا گی سزا دے بے شک اللہ تعالیٰ تاولو حساب لینا لو ہے هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا وليعلموا أنما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب یہ قرآن پاک لوگوں واسطہ ایک پورو سنے ہوئے ہیں تانجے اس کے ذریعے وہ اگاہ کر دکتا جائیں تو تانجے وہ جان لیں کہ بس وہی ایک خدا ہے تو تانجے عقل اعلیٰ نصیحت حاصل کریں صدق الله العظيم